مستقیم اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے کیجیے ہدایت کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے سور شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ادھر ادھر کے دوسرے راستوں پر نہ چل پڑو ورنہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے اور دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو اس قسم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہے ہیں کہ جماعت کو نہ چھوڑو جماعت میں افتراق اور اختلاف سے بچو پہلے کے لوگ دین کے بارے میں لڑائی جھگڑے خصومات اور اختلافات بہت پیدا کرتے تھے اور اسی سے تباہ ہوئے مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے زمین پر ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے پھر دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وہ انحد سروتی مستقیمہ تفسیر ابن جریر قبری میں ہے کہ ایک آدمی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سرات مستقیم کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس جگہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں گویا جنت پر ہیں اور رسول اللہ کی سیدھی طرف بھی راستے بنے ہوئے ہیں اور بائیں طرف بھی ان پر لوگ متمکن ہیں جو لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہیں وہ انہیں بلاتے ہیں جو ان کے بلائے ہوئے راستوں پر ہو لیا وہ دوزخ میں پہنچ گیا اور جو سیدھا راستہ لیے ہوئے رہا وہ جنت تک پہنچ گیا پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی سنن ترمیزی نیز مسرد احمد اور سنن نسائی القبرا وغیرہ میں یہ حدیث ہے نواز ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سرات مستقیم کی مثال پیش کی ہے اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں ان میں کھلے دروازے لگے ہوئے ہیں دروازوں پر پردے لٹکے ہیں اور سیدھے راستے کے دروازے پر ایک داعی الا اللہ بیٹھا ہوا ہے یعنی اللہ کی طرف آواز دے کر بلانے والا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو آؤ سیدھے راستے کے اندر داخل ہو جاؤ ادھر ادھر پھٹکو نہیں اور ایک داعی یعنی آواز لگانے والا دروازے کے اوپر بیٹھا بلا رہا ہے جب کوئی انسان ان دوسرے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولتا ہے تو کہتے ہیں کہ تجھ پر افسوس اسے نہ کھول اگر اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہی ہو جائے گا اب یہ سیدھا راستہ تو اسلام کا ہے اور دیواریں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور یہ کھلے دروازے اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں یعنی حرام کی ہوئی چیزیں اور یہ راستے کے سرے پر بیٹھنے والی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا شخص انسان کا اپنا ضمیر ہے جو برے کاموں سے اس کے دل میں خلش پیدا کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کا واعض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو مجھ سے ان تین آیتوں کے بارے میں عہد کرے پھر تعالو والی آیت تلاوت فرمائی اس کے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد فرمایا جس نے ان کا حق ادا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر مقرر ہو چکا اور جس نے اس کی تعمیل میں کوتاہی کی دنیا میں اس کو سزا مل گئی اور نہ ملی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تو سزا دیں گے ورنہ معاف کر دیں گے یہ روایت گو کے ضعیف ہے لیکن صحیح بخاری اور مسلم میں اس معنی کی حدیث موجود ہے